یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو زبردست ثواب دے گا